شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہیداسلام رضی اللہ عن المومنین اصحاب حدائبیہ کے فضائر اس سورت کا دوسرا حصہ ہے اصحاب حدائبیہ کے فضائر لام کس کے لیے ہے جی تاکید قد کس کے لیے ہے تحقیق راضیہ فیل ماضی بھی کس کے لیے ہے یہ بھی تحقوں کے لیے ہے تو کتنی تاکیدیں ہو گئی تین تاکیدیں اب پندرہ سو صحابہ میں ابو بکر بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں علی بھی ہیں سب اور باقی بھی ہزاروں صحابہ پندرہ صحابہ سب پہ اللہ راضی ہوا یا نہ ہوا یا صرف پانچ مسلمان رہے یقینی بات ہے کہ راضی ہو گیا اللہ مومنین سے اعلان نعم ہے نعمتوں کا اعلان راضیہ نمبر ایک راضی ہو گیا اللہ مومنین سے اور اللہ جب راضی ہوتا ہے اللہ تو عالم الغیب ہے نا پھر ناراضی نہیں ہوتی راضیہ نعمت نمبر ایک مومنی نمبر دو کہ یہ صحابہ منافق نہیں سب مومن ہیں راضی ہو گیا اللہ مومنین سے جب بیعت کرتے تھے تیرے ساتھ نیچے درخت کے فعال مافی قلوب اہم کہ نمبر تین نعمت نمبر تین پر جانا اس اخلاص کو جو کہ ان کے دلوں کے اندر تھا فان ذل سکینہ تعالیٰ نمبر چار پاس اتارا سکینہ کو پر ان کے وا صاحب فتن قریبا نمبر کتنی جی پانچ بدلا دیا ان کو فتح قریب کا فتح قریب سے مراد خیبر لکھو آپ دیکھو یہ کتنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں قریبا آگے بھی نعمتیں آ رہی ہیں اوپر حادشہ ذرا لکھ لو کئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور نے بیعت لی نا تو حضرت عثمان تھے اس وقت نہیں تو تو مکے میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے کیا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا یہ بیعت کس کی ہو گئی عثمان کی تو عثمان کی شان بڑھ گئی یا نہیں حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا اور شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا شیعہ کی کتاب میں لکھ لو و با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین مسلمانوں سے و زارا با زار با بحدا الخرا و زارا با بے احدا جدائے الخرا لے عثمان ایک ہاتھ کو دوسرے پہ مارا عثمان کے لیے زارا با بے احدا جدائے عثمان روضہ کافی شیعہ کی کتاب ہے روزہ کافی جلد آٹھ صفا تین سو پچیس میرے محترام کتنی نعمتیں ہم نے شمار کی تھیں باسا و فتن قریب تک بتائیے پان اس فتح قریب کے ہے وہ مغان ماں اور غنیمتیں یہ بھی خیبر کی غنیمتیں ہیں مغان خیبر کی غنیمتیں غنیمتیں بہت کہ لوگ ہیں ان کو ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا وعدہ کم مغان مغانم کثیرہ یہ نمبر چھ صرف خیبر کی غنیمتیں نہیں اس کے بعد بھی تم غنیمتیں لیتے رہو گے کیا مت تک کم اللہ سے مراد کیا ہے کیا مت تک کی غنیمتیں نمبر چھ وعدہ دیا تم کو اللہ نے غنیمت بہت کہا کہ لیتے رہو گے کیا تک پر جلدی کیا واسطے تمہارے حاضی ہی ان غنیمتوں کو یہ حاضی ہی مراد کون سی غنیمتیں ہیں یہ خیبر کی غنیمتیں لکھو خیبر کی غنیمتیں پر جلدی کیا واسطے تمہارے ان غنیمتوں کو اور روک دیا اللہ نے ہاتھ لوگوں کے تم سے خیبر والے یہودی لڑے یا جلدی ہتھیار ڈال دیے جلدی روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے کہ واضح ہے تاکہ ہو جائے نمونہ واسطے مومنین کے آئندہ کے لیے آئندہ کے لیے فتوحات کا نمونہ بن جائے تاکہ ہو جائے نمونہ واسطے مومنین کے آئندہ کے لیے دیا تم سرا تو مستقیمہ اور رہنمائی کرے تمہاری صراط مستقیم کی طرف کہ ایسے تم بہادری دکھاتے رہے تو فتح یاب رہو گے ماؤخرا لم تک علیہ کہ مغان موخرا نمبر سات لکھو اور غنیمتیں اور بھی ملیں گی کہ لم تک درو علیہ نہیں قادر ہوئے تم اوپر ان کے تاکہ یہ تاکہ اللہ نے ساتھ ان کے قیامت تک غنیمتیں اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر قادر بلا وکاتم تسلی مومنین مومنین کو تسلی دی گئی کہ اچھا ہوا صلح ہو گئی اور یہ صلح ہدے دیا پیش خیمہ بنی بہت سے فتوحات کا فتح مبین ہے اب فرمایا اب لڑے تو نہیں کافر صلح ہو گئی ہے نا اور اگر تمہارے ساتھ لڑتے تو پیشین گوئی تھی کہ وہ پیٹھ دے کے بھاگ جاتے پتہ پھر بھی تمہاری تھی کافر جو ہے بزدل دل ہوتا ہے جی پھر میں تو سنی اور اگر لڑتے تمہارے ساتھ کافر مکے والے البتہ پھیرتے پیٹھوں گو پھر نہ پاتے کوئی یار اور نہ مددگار سنت اللہ یہ اللہ کا طریقہ چلا رہا کہ اہل حق کو غلبہ دیتے ہیں اہل باطل کا کرتے ہیں مغلو یہ اللہ کا طریقہ ہے جو کہ گزر چکا پہلے سے اور ہر گرد نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے کو تبدیلی یہ سننا اللہ چلی آ رہی ہے پہلے سے واہ ول کفائے حسن تدبیر خدا بندی تدبیر خدا بندی میرے محترم اس کا شان نظور تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور ہدیبیہ کے اندر تھے نا تو ہدیبیہ کے ساتھ پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جب بل تنعی ہدائی کے ساتھ پہاڑ ہے اس کا نام کیا ہے تو جب بل تنعیم سے رات کو اسی آدمی اترے کتنی تاکہ اس صحابہ کو حضور کو نقصان پہنچائیں لیکن الحمد صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا تھا گرفتار کرنے کے بعد حضرت نے ان کی کیا کر دی رہائی کر دی کہ چلو صلاح اچھی بات ہے یہ وہی طرف اشارہ ہے اور وہی وہ ذات ہے جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے وہ کامیاب نہ ہو سکے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے تم نے رہائی دے دی بے بت نے مکہ بیچ پیٹ مکہ کے کوئی مکہ کے ماحول میں بعد اس کے کہ قابو کیا تم کون کے اوپر اور تھا اللہ ساتھ اس کے کر کے دیکھنے والا تمہیں کامیابی کیا قابو کر دیا ہم الزین کا فرو مقتضیات کتا کتال کے مقتضیات تو پائے جاتے ہیں لیکن کتال اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کچھ موانع ہیں موانے بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں مقتضیات کتاب ہوم الزین کافر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا مقتضی نمبر ایک تو سدو کا مقتضی نمبر دو روکا تم کو مسجد حرام سے وال روکا ہدی کو ادھر بھی سدو لگے گا کافر نمبر ایک سدو کو نمبر دو وال ہدیہ نمبر تین ہدی جانتے ہو نا قربانی کے جانور اور روکا نے ہدیوں کو حال ہے کہ روکی گئی تھیں بند تھی اس سے کہ پہنچے اپنے ٹھکانے کے اوپر اس سے روکی گئی یہ کتنے ہیں جی مقتضیات کتاب تین اب آگے فرماتے ہیں یہ چیزیں تو تقاضا کرتی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے کتاب لیکن اگر تم لڑتے نا مکے والوں کے ساتھ تو مکے پاک کے اندر مسلمان تھے یا نہیں او پہلے پڑھ چکے ہو کوئی بوڑھے تھے بچے تھے عورتیں تھیں ابن عباس کہتا ہے کون تو آنا و امی میں ہوں چھوٹے بچے عورتیں بوڑھے بیوہ کوئی مسلمان تھے تم کرتے حملہ تو یک یکبارگی حملہ کے اندر وہ پیسے جاتے یا نہیں اس لیے یہ حکمت مقتضی ہوئی کہ اب تم نہ لڑو ہاں اگر وہ نکل جاتے تو پھر تمہارا لڑنا ٹھیک تھا لو لاری مومنون حکمت تاخیر کتاب اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومن کہ نہیں جانتے تم ان کو ہوں یہ کہ پیس ڈالو ان کو پس پہنچے تم کو ان کی وجہ سے نقصان یہ دینی نقصان ہوا یا نہیں ہمارے اپنے آدمی مر گئے پس پہنچے تم کو ان کی وجہ سے نقصان ذرا بغیر علم کے نادانی میں یہ اگر نہ ہوتے نا تو تمہیں حکم ہم کس کا دے دیتے آگے عبارت معلوم کتاب کا حکم دے دیتے لے یدخل اللہ کی رحمت ہی لیکن اب قتال کا حکم کیوں نہیں دیا تاکہ داخل کرے اللہ بیچ رحمت اپنی کے جس کو چاہے ان کی جان بچی تمہارا ایمان بچا اور آگے کے لیے بھی اللہ نے اپنی رحمت میں ان کو داخل کرنا تھا نہیں کن کو ابو سفیان اکرما کوئی بڑے بڑے سردار مسلمان ہونے تھے یا نہیں اگر مر جاتے تو مسلمان کیا ہوتے لو تو اگر وہ جدا ہو جاتے کون جدا ہو جاتے او مرد بوڑھے وغیرہ مسلمان البتہ عذاب دیتے ہم کافروں کو ان میں سے عذاب دردناک اس جال اللہ دین کافرو یہ بھی مقتضی کتال ہے جب کیا تھا کافروں نے بیچ دل اپنے کے ضد کو اور ضد بھی جاہلیت کی تھی یہ کون سی تھی جی زید جاہلیت کی او محمد الرسول اللہ کے بجائے کیا کہتے تھے محمد بن عبداللہ اللہ ڈٹ گئے نا کافر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے کیا کہتے تھے بسم کا اللہ سمجھے یہ ضد کی تھی جب کی تھی کافروں نے اپنے دل میں ضد ضد جاہلیت کی پس اتارا اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ یہ معنی کتاب ہے وہ مبتلی کتاب تھا یہ معنی کتاب اتارا اللہ نے اپنا سکینہ اوپر رسول کے اوپر مومنین کے اور جمائے رکھا ان کو تقوا کی بات پر تقوا کی بات یہی تھی کہ صلاح ہو جائے جمائے رکھا ان کو تقوا کی بات پر پکا ان کا بہا اور تھے ضائع اور تھے زیادہ لئے اس تقوا کی بات پہ تقوا کی بات کے اندر توحید سب کچھ آ جاتا ہے اور اس کے اور ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والے لقت اللہ اور رسول اور یہ اضال شب و ہے لقت صدق اللہ اضال شہید اسلام ڈاٹ شب و یہ کہ حضرت جب واپس ہونے لگے نا جی صلاح حدیبیہ کے بعد تو راستے میں صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت اے نہ رویا کا آپ نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب سچا تو نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ نادر کی کہ خواب کے اندر کیا دیکھا تھا حضور نے مطلع ہم نے عمرہ کیا یا اس سال عمرہ کیا تو خواب تو سچا دکھلایا وہ آئندہ سال عمرہ کرو گے چنانچہ سن سات ہجری کے اندر عمرہ ہوا یا نہ ہوا یہ ادارہ شبہ ہے البتہ کہ سچا دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو خواب بالکل ٹھیک ٹھاک البتہ ضرور داخل ہو گئے تو مسجد حرام کے اندر انشاءاللہ شاء امن والے محلقین کی نو قوم اس حال میں کہ منڈانے والے ہو گئے تم اپنے سروں کو مقصرین کا معنی متر کٹانے والے نہ کہا کرو بال کٹانے والے متر کٹانے والے کہو بھائی سر کٹاؤ بال کٹانے والے لا تخافون نہیں اندیشہ کرو گے دشمن کا پس جانا اللہ تعالیٰ نے ان حکمتوں کو جن کو تم نے نہیں جانا پس کر دیا اللہ نے آگے اس کے فتح قریب آگے اس کے کیا فاتح کری بھائی حضور نے پھر سنسات کو عمرہ کیا نہیں کس مہینے میں کیا زیکات کے مہینے میں اور فاتح قریب کب ہوئی تو محرم کے اندر ہو گئی تو پہلے نہ آ گئی تو غنی اپنا خیبر کی فتح کس میں ہوئی محرم میں اور بعد میں آ کے عمرہ کیا اور کیا اس کے آگے فتح قریب ندی ارسل رسول اس بات رسالت و بشارت فتوحات اس بات رسالت و بشارت فتوحات وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے ہدایت کے نچلے کو قرآن اور دین حق دے کے بھیجا حکمت ارسال تاکہ غالب کرو اس کو تمام دینوں کے اوپر یہ اس بات رسالت ہے اور بشارت فتوحات ہے کہ غالب کرے کس کو پر تمام دینوں کے اوپر وقفا بلّہ شہیدہ کافی اللہ تعالیٰ گواہ تیری مثالت پر محمد اللہ یہ دعویٰ ہے فرما دیا دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہے اگر یہ نہیں لکھنے دیتے فرمایا اگر یہ کافر نہیں لکھنے دیتے لکھنے دیا محمد رسول اللہ کیا کہا محمد بن عبداللہ لکھے اگر یہ نہیں لکھنے دیتے تو نہ لکھنے دے ہم اپنی کتاب میں لکھواتے ہیں کیا کہ کیا مت تک لکھا جائے گا محمد رسول ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ ہے ولزین ماہ دلیل آپ کی رسالت کی دلیل کون ہے صحابہ دلیل میں نقص تو دعوے میں نقص آگے سمجھ دلیل میں نقص تو دعوے میں دلیل پکی تو دعویٰ پکا اب جو صحابہ کے اندر نقائص نکالتے ہیں وہ حقیقت میں حضور کی رسالت میں نقائص نکال رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہو ہاں، دلیل جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں صاحب کرام چاہے ہدیبیہ والے دوسرے اشد القفا سخت ہیں کس کے اوپر کافروں کے اوپر روحما بین مہربان ہیں آپس میں اشدہ نمبر ایک روحما نمبر دو یہ صحابہ کے صفات اور کمالات ہیں سخت ہیں کافروں کے اوپر مہربان ہیں آپس میں صحابہ کے صفات و کمال لیکن آج کل ہمارا کیا حال ہے جی کافروں کے ساتھ یاری اور مومنین کو قتل کر رہے ہیں ترا ہم رکان سجادہ نمبر تین دیکھے گا تو دیکھتا ہے تو ان کو رقو کرنے والے سجدہ کرنے والے طلب کرتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی رضا مندی سی باہم فی وجوہ نمبر کتنی جی چار ان کی علامات ان کے چہروں کے اندر ظاہر ہے ان کے علامات ان کے چہروں کے اندر ظاہر ہیں باوجہ اثر سجود کے بھئی جو آدمی نمازی ہوتا ہے نا عبادت گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اندر خاص نورانیت پیدا کرتے ہیں کیا پیدا کرتے ہیں خاص نورانیت پیدا کرتے ہیں جو مشاہدہ کی جا سکتی ہے یہ یہ ہے ورنہ یہ مراد مرادنی جو کالا کالا ہو جاتا ہے یہ مراد نہیں علامات ان کے ان کے چہرے میں ظاہر ہیں اثر سدوں سے ظال کا یہ مذکور صفت ہے ان کی کس کے اندر تورات کے اندر یہ کہاں سے صفت چلے گی اے اشدا القفار رحما بین ہم سے چلی آ رہی ہے سمجھے جی کا یہ صفت یہ مذکور صفت ہے ان کی کس کے اندر تورات کے اندر اور صفت ان کی انجیل کے اندر آگے آ رہی ہے ایک کا زار وہ مبتدا ہے ماشاء ہم کا زار خبر ہے اور صفت ان کی انجیل کے اندر یہ ہے مثل کھیتی کے جو نکالتی ہے سوا اپنا وہی کھیتی جو نکلتی ہے نا بیج نکلتا ہے پہلے کیا ہوتا ہے سوا نکالتی ہے سوا اپنا فعض رہو پھر کبھی کرتا ہے اس کو سوا جو ہے نا کھیتی کو کبھی کرتا ہے پس تغلزا پس موٹی ہو جاتی ہے پس برابر ہو جاتی ہے کھیتی اپنی پنڈلی کے اوپر جو جب ذرا یہ پسند آتی ہے کسانوں کو کام بھی کسانوں کا ہوتا ہے نا پسند آتی ہے کھیتی کسانوں کو تو آپ دیکھو کھیتی نکلی اس کا پہلے سوا ہوا پھر کبھی ہوا موٹی ہوئی اپنی پنڈلی پہ کھڑی ہوئی تو یہ پسند آتی ہے کسانوں کو لے یغیز یغیزار اس سے پہلے قوا معذور پائے اللہ نے ان کو طاقتور کیا صاحب کرام کو تاکہ غصے میں ڈالے بس سبب اس کے کافروں کو اس صحابہ کرام کی مثال دے دی طاقت کی تو کواہ صحابہ کرام کو تقویہ دی ترقی دی تاکہ غصے میں ڈالے بس اتنا یہاں سے امام مالک نے بھی مسئلہ نکالا ہے اور بعض دوسرے علماء نے بھی کہ جو صحابہ کرام کی ترقی کو دیکھ کے اور سن کے غصے میں آ جائے وہ کیا ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے سمجھے جی کافر ہوتا ہے غصے میں باد اللہ الزین منو حسن محبت حسن انجام وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں جو ایمان لائے عمل کیے اچھے ان میں سے یعنی سب صحابہ بخشش کا اور اجر عظیم کا میرے عزیز یہ تفسیر ہے حقانی انہوں نے باقاعدہ حوالے دیے ہیں کہ تورات کے اندر بھی یہی علامات موجود ہیں وہ ظال کا ماسلوں کی تورات اور انجیل کے اندر بھی یہی علامتیں ہیں انجیل والوں نے کھیتی کی مثال دی ہے علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام یہاں سے چار خلفاء ہے نا اس کی خلافت ثابت کرتے ہیں اشارہ تھا وہ کیسے دی جی؟ ولزین ماؤ سے اشارہ کس کی طرف ہے ابو بکر صدیق کی اشد و لکفات حضرت ما رحمہ بین ہم حضرت عثمان تراہم رکان سجادن یہ کون حضرت علی اسی طرح آگے ہے نا کزار ان اخراج شتا ہو اخراج شتا ہو یہ ابتدا ہوئی کس کی خلافت کی تو کن کی خلافت ہوئی ابو بکر صدیق فعض رہو کبھی کر دیا کون ہوئے عمر فاستا رضا موٹی ہوئی کھیتی کون حضرت عثمان فاستہ والا سو کہی پھر اپنی پنڈری پہ کھڑی حضرت علی یہ نکالتے ہیں شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر www.shahideislam.com